والدین سے سلوک کی آداب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہانوں کی سعادت سمجھیے خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے وہ خدا رب کا اللہ تعبد اللہ و بالوالدین احسانہ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑی جائے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیت کرنا چاہتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں خدا سے اجر چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دو زخ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے والدین کے شکر گزار رہیے محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں پھر والدین کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں اور وہ جس غیر معمولی قربانی بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت و احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کی شکر گزار ہو یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے انشکرولی ولی والدائک ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا اور کھرا ہو جائے اور والدین کچھ ایسے تقاضے مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے اما یبل غنا ان دقل کبرا عہد او اوکلا ہما فلا تق اللہ افن ولا تنہر ہما اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑکیاں دو دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور سلا رحمی کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ایک موقع پر تو آپ نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں ارشاد فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو یہی جہاد ہے ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو قرآن میں ہے وہ کلما قول کریمہ اور ان سے احترام کی بات کیجیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں ابن عباس نے کہا کیوں نہیں خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں ابن عباس نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں ابن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے بشرتے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو حضرت ابو حریرا نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا والدین کے ساتھ آجزی اور انکساری سے پیش آئیے وقف جناح ذلی من الرحمتی اور آجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو آجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو والدین سے محبت کیجیے اور اس کو اپنے لیے باس سعادت و اجر آخرت سمجھیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول اگر کوئی ایک دن میں سو بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے آپ نے فرمایا جی ہاں اگر کوئی سو بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے اور تنگ دل جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبی بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گرا ہوں بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہیں آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے اس نے کہا نہیں میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی ہے آپ نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاز میں شرکت کرو ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اس آدمی نے پوچھا اے خدا کے رسول اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی فرمایا ہاں اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے قرآن میں ہے یس القا مازا ما انفقتم ان خیرن فللوالدین لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کی اولین حقدار والدین ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا آپ نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا خدا کے رسول ایک زمانہ تھا یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و خوی ہے میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے البتہ اگر وہ شرک و معاشیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہا ہرگز نہ مانیے اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں میرے پاس میرے والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرقہ تھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ سلا رحمی کرتے رہو ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے خدا کا ارشاد ہے وہ رب ہم ہماں کما ربانی صغیرہ اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جان فشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کا حال زار پر رحم کی نظر کر ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے ماں تباً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت اور سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی تکلیف دا مدت ڈھائی سال ہے قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پہم دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانسار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور سلوک کی زیادہ مستحق ہے اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا اے خدا کے رسول میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون ہے ارشاد فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے یہاں ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ لوں فرمائیے کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں جہمہ نے کہا جی ہاں زندہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ اور انہیں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے حضرت ویس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے مگر آپ کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے ان کی ایک بوڑھی ماں تھی دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بڑی آرزو تھی اور کون مومن ہوگا جو اس تمنا میں نہ تڑپتا ہو کہ اس کی آنکھیں دیدار رسول سے روشن ہوں چنانچہ حضرت ویس نے آنا بھی چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے بھی ان کی دل میں بڑی آرزو تھی لیکن جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا اور ان کی وفات کے بعد ہی آرزو پوری ہو سکی رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے اس کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے حضرت ابو تفیل کہتے ہیں میں نے جورانہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں اتنے میں ایک عورت آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئیں آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کار بند رہیے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے ربن اغفلی ولی والی دیا المومنین یوم یقوم الحساب پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا حضرت ابو حریرا کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا حضرت ابو ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرا اس کا پھیلایا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرے وہ سال اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا کوئی نظر مانی ہوگی کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا ان کے ذمے کسی کا خز رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے ان کا احترام کیجیے ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے ایک بار حضرت ابو دردا بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف بن عبداللہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے حضرت ابو دردا نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا تم یہاں کہاں یوسف بن عبداللہ نے کہا میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے ابو بردا تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر فرمایا بھائی میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نباہوں اور اس کے حقوق ادا کروں ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھیے ان رشتہ داروں سے بھی بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آبا و اجداز سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے اگر زندگی میں خدا نہ خواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اپنے سالے بندوں میں فرمائے حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا اسے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے